حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ منقش تھا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھتر